اور معذبین کے حق میں تو صرف پیشی ہوگی اوپر ہاشیے بنا ہاشیا حاشیہ ہاشیا غیر معذبین کے حق میں تو صرف پیشی ہوگی اور معذبین کے حق میں یہ کہ عذاب مخلد نہ ہو جیسا عوام ان کے لیے عذاب مخلد نہ ہونا یہ خود یقین ہے یہ کیا ہے ہاں خیال کرو اما اوتے یا تخویف اخروی ہے اور اگر وہ انسان جو دیا گیا نام ہے آماد اپنا جی بائیں ہاتھ میں کیا پیچھے اپنی پیٹھ کے ورا اظہر ہی اپنی پیٹھ کے پیچھے اظہر ہی تو کیا مطلب ہے نا پیٹھ پیچھے بعض مفسرین کرام نے نقل کیا ہے تابعین سے کہ پیٹھ پیچھے کا مطلب یہ ہے میری طرف دیکھو سینا ان کا چیر کر سینا چیر کر یہ بائیں ہاتھ اندر داخل کر کے پیچھے سے نکال دیا جائے گا تو وہ بائیں ہاتھ پیچھے ہوگا اور ان کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں بھی ملے گا وہ یسار بھی ہے اور برا اظہر ہی بھی ہے سمجھ رہے ہو سینا چیر کر اس کا ہاتھ اندر داخل کر کے پیٹھ سے پیچھے نکال دیا جائے گا لیکن کیا ہوگا وہ نام اعمال پیٹھ کے پیچھے ملے گا وہ شمال بھی ہے اور چپ بھی ہے شمال بھی ہے اور بڑا اظہر ہی بھی ہے دوسرا قول اس سے زیادہ ظاہر ہے وہ یہ کہ جس طرح مجرم کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے جاتے ہیں نا جی جہن مجی کے ہاتھ بھی پیچھے کیا ہوں گے بندھے ہوئے ہوں گے تو اس حالت کے اندر ان کو نام نیا مال جب وہ بائیں ہاتھ میں ملے گا تو ہاتھ چونکہ پیچھے سے بندھے ہوں گے تو وہ بڑا اظہر ہی بھی ہو گیا اور شمال بھی ہوگی اور ہے پر وہ انسان جو دیا جائے گا نام ہے آمار اپنا بائیں ہاتھ میں پیچھے اپنی بولو صحیح ہی ہی کمانا چاہے چپ کر کے جو بیٹھو تمہاری زبانیں نہیں پیٹ پیچھے اپنے ہاتھ کے بائیں ہاتھ میں اور پیٹ پیچھے فجد او پس بس قریب پکارے گا وہ ہلاکتوں اور موتوں کو موتوں کو پکارے گا ہائے موت موت آ جائے تو بہتر ہے پڑھا پیچھے جا لے کہا سمجھا ان سمجھا پکارے گا سبورن ہلاکتوں اور موتوں کو جیسا کہ مصیبت میں کیا جاتا ہے جیسا کہ مصیبت کے وقت کیا جاتا ہے کہ ہائے میرے اوپر موت آ جاتی وجہ فلا سائی اور داخل ہوگا آگ بھڑکتی کے اندر ان کا نا سباب اول کیا لکھا ہے سباب اول پہلا سبب ہے بے شک وہ تھا اپنے اہل کے اندر دنیا کے اندر مسرور خوش بے غم اس کو کبھی غم نہیں تھا اس کو آخرت کی فکر نہیں تھی سمجھا وہ ایسے خوش بات اپنے کھانے پینے میں لگا تھا ان حضرت دوم جو اول کا سمرا ہے سبب دوم جو اول کا سمرا ہے پہلا سبب کیا تھا کہ وہ اپنے اہل و عیال میں خوش تھا اس خوشی کی وجہ سے اس آخرت کو بھول گیا تھا آخرت کو بھول گیا تھا بے شک اس نے گمان کر لیا تھا کہ بے شک نشان یہ ہے ہر جتنی واپس جائے گا وہ اللہ پاک کی طرف پھر کر جائے گا نہیں ان انا کے نیچے لکھائے حتیٰ کے قیامت کا منکر ہو بیٹھا حتیٰ کے قیامت کا منکر ہو بیٹھا تھا بے اس نے گمان کر لیا تھا یہ کہ ہر نہیں واپس جائے گا بطرف خدا بطرف خدا بلا ان بلا کے نیچے لکھا ہے رد ون رد ون سمجھا گمان کیا رد ہے کیوں نہیں کیوں نہ ہوتا لوٹنا بے شک رب اس کا ہے ساتھ اس کے بصیرن دیکھنے والا اس کو پورا پورا پتا ہے <clears throat> بس اب آ جاؤ جی فلاح و قسم قسم صورت آ رہا ہے بس کھاتا ہوں میں شام کی سرخی کی شام کی سرخی کی پہلے ترجمہ کر لو پھر میں انشاءاللہ قسم اللہ کرتا ہوں سمیکر بس قسم کھاتا ہوں میں بشافا کے شام کی اور سورج غروب ہونے لگتا ہے تو اس طرح سے سرخی ہو جاتی ہے نا مغرب کی طرف سے قسم کھاتا ہوں میں شام کی سرخی کی اور رات کی وما باسا کا اور وہ وہ چیزیں جو اس میں جمع وہ جمع کرتی ہے باسا کا مانا رات اپنے اندر جو چیزیں جمع کرتی ہے رات اپنے اندر جو جو چیزیں جمع کرتی میں سمجھاتا ہوں پہلے مانا کر لو قسم ہے رات کی اور ان ان چیزوں کی جو اس میں وہ جمع کرتی ہے یا جمع ہوتی ہے بل ہمارے عزت کا اور قسم ہے چاند کی جبکہ مکمل ہو جائے جبکہ چودہویں رات کا چاند جو مکمل ہو جاتا ہے جبکہ مکمل ہو جاتا ہے یعنی بدر بنے یعنی بدر بنے لطر کباپن پاباپن یہ دعوی صورت اور جواب قسم ہے البتہ ضرور سوار ہو گے تم ایک حال پر بعد دوسرے حال کے ایک حال پر بعد دوسرے حال کے ایک حال پر بعد اور حال کے سمجھا ایک حال آئے گا وہ ختم نہیں ہوگا دوسرا آ جائے گا وہ ختم نہیں ہوگا تیسرا آ جائے گا طرف دیکھو اب میں فلا اقسم اختمبا کے کو لطر کا طبقن پر منتبک کر رہا ہوں اللہ فرماتے ہیں جس طرح شام کی سرخی ہوتی ہے سورج غروب ہونے لگتا ہے تو دیکھتے ہو بندے دوڑ رہے ہوتے ہیں سمجھا سی مثال کے طور پر یہاں چوک میں کھڑے ہو جاؤ نا کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی کسی کا گھر دیہات میں وہاں بھاگ رہا ہے پہنچوں گھر جلدی سمجھا سی کسی کا گھر شہر کی طرف ہے باہر سے مزدوری کر کے یا کام کر کے آ رہا ہے جلدی جا رہا ہے شام کا وقت جو ہے ایک طرح کی دوڑ لگی ہوتی ہے بندوں کو آنے جانے کی کوئی بیمار ہے دوائی کے لیے جا رہا ہے کوئی تندرست ہے گھر آ رہا ہے کوئی خوش ہے کوئی مغموم ہے سارا دن کے حالات شام کو نمودار ہوتے ہیں جس طرح شام کی سرخی کے وقت بندوں پر مختلف حالات وارد ہوتے ہیں کیا مطلب کے دن تمہارے اوپر بھی لطر نہ تابا کن انتابہ کن مختلف حالات آئے بات سمجھ آئیے جی۔ آگے چلو بلے بما واسا کا قسم ہے رات کی اور ان چیزوں کی جو اس کے اندر جمع ہوتی ہے سمجھا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ جس طرح رات ہوتی ہے تو رات کے وقت مختلف حالات پیش آتے ہیں کیا آتے ہیں صبح کو اٹھو پتہ چلے گا کہ فلانا مر گیا فلانا ہسپتال میں داخل ہو گیا فلانا جو ہے وہ کراچی سے واپس آ گیا فلانا جو ہے فلانا کام کیا تھا وہ قتل ہو گیا رات کو مختلف حالات پیش آیا کرتے ہیں بندوں پر اسی طرح کیا دن تمہارے اوپر بھی مختلف حالات ہیں سمجھے یہ بات آگے چاہے بل ہمارے میں دیکھو سمجھ رہی بات چاند پہلے دن نظر آتا ہے تو بالکل باریک ہوتا ہے ہلال مکمل ہوتے ہوتے اس کو چودہ دن لگتے چودہ دن بعد مکمل ہوتا ہے فرمایا جس طرح بدر بننے تک چاند پر مختلف حالات آتے ہیں اسی طرح تم لوگوں پر بھی کیا مت کے دن مختلف حالات آئیں گے اب کرو مانا فلا او قسم بس قسم کھاتا ہوں میں شام کی سرخی کی اور رات کی اور وہ چیزیں جو اس میں جمع ہوتی ہیں جب وہ جمع کرتی ہے اور قسم ہے چاند کی جب کہ مکمل ہو جائے البتہ ضرور سوار ہوو گے تم ایک حال پر بعد دوسرے حال کے بعد ایک حال کے بس فمال لا یؤمنون اب یہ زجر ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے اتنی عجیب انداز میں ان کو سمجھایا باتیں سمجھائیں دلائل کے ذریعے وغیرہ وغیرہ لیکن اس کے باوجود بھی یہ بڑے احمق ہیں کہ زد پر اڑے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور توحید کو قبول نہیں کرتے فمال فمال پر لکھا زجر اور اوپر ایک لفظ لکھا ہے باوجود مقتضیات خوف کے باوجود خوف کے مقتضیات موجود ہیں کہ اللہ سے خوف کھانا چاہیے ڈرنا چاہیے اس کے باوجود بس کیا ہے ان کو کہ نہیں ایمان لاتے یہ لوگ قوریا شکوا ہے اور مقبل سے ترقی ہے مقبل سے ہے نیچے لکھا ہے خود تو کیا ایمان لاتے بلکہ ان کی حالت عنا دیا یہ ہے ان کی حالت یہ ہے اور جب پڑھا جاتا اوبر ان کے قرآن تو اس وقت بھی لاجس جدونا نہیں جھکتے لاجس جدون کا مانا سیدھا مانا نہیں کرنا نہیں جھکتے بطرف خدا بطرف جھکا ہوا ہے نا جی ہاں اور جب پڑھا جاتا اوبر ان کے قرآن پاک تو اس وقت بھی اس وقت بھی لکھا اس وقت بھی نہیں جھکتے برطرف ہے خدا بل کا کفروا ترقی ہے اور ترقی آ گئی میں سے جی ماننا تو کجا وہ تو الٹا جھٹلاتے ہیں سمجھا کہتے ہیں کہ جھوٹ ہے سب کچھ بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جو قسطے بونا وہ جھٹلاتے ہیں نیچے لکھا دن جد کی وجہ سے جھٹلاتے ہیں واللہ عالم موقوف علیہ مجازات یعنی علم اعمال موقوف مجازات یعنی علم پیچھے پڑ رہے ہو جانا مخاطم کو بتایا ہوں اور پیچھے سورہ قاف کے اندر بھی آ چکا ہے اقرب من حبل وہاں میں نے سمجھایا تھا کہ جزا دینے کے لیے اعمال کا علم ضروری ہے اعمال کا علم ہوگا تو اس کے مطابق جزا دی جائے گی اگر اعمال کا علم نہیں تو جزا بھی نہیں دی جا سکتی تو یہ اعمال کے علم کا ذکر ہو رہا ہے اللہ فرماتے ہیں مجھے سب پتا ہے کہ ان کے کیا اعمال ہیں کرو منا ولہ عالم ہو اور اللہ خوب جانتا ہے بیما یونا حضرت بیما کی ماں سے کیا مراد ہے جو اوپر حاشیے پر یا بین سطور لکھا ہوگا اعمال بد کا ذخیرہ جی۔ ہاں بیما یونا اللہ خوب جانتا ہے اس اعمال بد کے ذخیرے کو یو اون جو جمع کر رہے ہیں جو جمع کر رہے ہیں بھر بھر رہے ہیں سمجھا اللہ سب کچھ جانتا ہے کیا لکھا ہے حضرت اوپر کچھ ہے اچھا کرو مانا جو کچھ کے وہ جمع کر رہے ہیں اندر بھر رہے ہیں حضرت اصل بات یہ ہے کہ یو اون ریا سے ہے ریا مانا ہوتا ہے برتن برتن کے اندر کوئی چیز جس طرح ڈالی جاتی ہے اور بھری جاتی ہے نا تو اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے پیٹ کے اندر جو کچھ بھر رہے ہیں یا نام اعمال کے اندر جو کچھ بھر رہے ہیں اندر وہ مجھے پتا ہے کہ ان کا ان کے پیٹ میں کون سے برے عقیدے ہیں وہ سن رہے ہو سمجھا پیٹ دل کن آیا ہے کیونکہ دل اندر ہے نا سمجھا خیال کرو اللہ اللہ اور خوب جانتے ہیں اس اعمال بد کے ذخیرے کو جو وہ جو اندر بھر رہے ہیں اور جمع کر رہے ہیں سب بشیر سمرائے عنادہ پر خوشخبری دے دے تو ان کو عذاب دردناک کی سمجھا کسی کہ خوشخبری تو نہیں ہوتی یہ تو ڈراوا ہے یہ استعارہ حق ہے کیا ہے مسخری ہے ان کے ساتھ بس خوشخبری دے دے تو ان کو عذاب دردناک کی بشارت آ گئی ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا قوت اعتقادیا دیا مکمل کی تو عامل الصالحات قوت عملیہ درست کی اور عمل کرتے رہے اچھے لہم اجر غیر ممنون تکمیل دلکا ہے واسطے ان کے آخرت میں اجر ہوگا ثواب ہوگا جو نہیں ہوگا بند کیا ہوا نہیں ہوگا روکا ہوا <coughs> حضرت اب قیامت پر سورہ بروج کے اندر قیامت پر شواہد پیش کر رہے ہیں کیا پیش کر رہے ہیں شواہد پیش کر رہے ہیں اور ساتھ توحید کا ذکر بھی آئے گا میں نے کل عرض کیا تھا سورہ قیامت پر کہ ایک صورت میں کیا توحید کا ذکر آئے گا ایک میں نہیں آئے گا ایک میں آئے گا ایک میں نہیں آئے گا اب ایک صورت میں توحید کا ذکر آئے گا اب یہ لکھا ہے آپ کے پاس پڑھو اب بس سما چل بروج ہے خیال کرو قسم کو منتظر کرنا ہے تخویذ اخروی لکھا ہے آخرت کے ڈرا رہا ہے اور یہ دعوی صورت ہے کیا لکھا ہے کرو مانا قسم ہے آسمان کی جو صاحب ہے بروج کا صاحب ہے حضرت بروج سے کیا کیا کیا مانا ہے بعض علماء نے بروج کا معنی کیا ہے منازل القمر مانا کیا ہے چاند کی منزلیں جو وہ ایک مہینے میں طے کرتا ہے اور سورج کی منزلیں جو وہ ایک سال میں طے کرتا ہے سمجھ رہے ہو چاند کی منزلیں جو وہ ایک مہینے میں طے کرتا ہے اور سورج کی منزلیں جو وہ ایک سال میں طے کرتا ہے لیکن ہم مانا وہ نہیں لے رہے یہاں مانا ہو رہا ہے بڑے بڑے ستارے گروج کا مانا کبا کباب کے بولا بڑے بڑے ستارے قسم ہے آسمان کی جو صاحب ہے بروج اور بڑے بڑے ستاروں کا سمجھا کیا مطلب ہے جس طرح آسمان تمہیں محیط ہے تم آسمان کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے اسی طرح ولہ ورا اہم محیط اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں محیط ہے قیامت میں تمہیں اٹھائے گا اور تمہیں تمہارے اعمال کی جزا اور سزا ضرور دے گا تم اس سے بھاگ نہیں سکتے جواب لکھا ہے جواب نیچے نیچے اوپر یہ جواب بس سمائے ذات البروج ہے قسم ہے آسمان کی جو صاحب ہے ستاروں کا کا ہو من برائے ہیں ٹھیک اللہ ان کے ارد گرد احاطہ کرنے والے ہیں اللہ کے احاطے سے یہ باہر نہیں نکل سکتے او سورہ رحمان میں رہے ہو یا معاشر الجن والانس ان تم ان من لا تنفذون الا یہ وہی بات ہے قسم ہے آسمان کی جو صاحب ہے بڑے بڑے ستاروں کا یعنی جس طرح یہ محیط ہے بلّہ محیط اللہ بھی تمہیں محیط ہے بل جو مل قسم ہے دن موعود کی قسم ہے دن موعود یعنی کیا کے دن کی قیامت کا دن خود گواہ ہے اس بات پر کہ چامت کے دن تمہارے اوپر عذاب آئے گا کیا آئے گا لکھا ہے ان رب کا ان یہ جواب قسم مقدر ہے سمجھا قسم ہے دن معود کی کہ معود دن قیامت کا دن خود گواہ ہے کہ اس دن تمہارے اوپر کیا آئے گا عذاب آئے گا مصیبتیں آئیں گی بشاہدوں مشہور حضرت شاہد اور مشہور ان کے دو معنی ہیں کتنی معنی ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ شاہد سے مراد ہے جمعہ کا دن اس کا دن ہاں۔ اور مشہود سے مراد ہے عرفات کا دن نو حج بھائی جمعہ کو شاہد کیوں کہا گیا شاید اس لیے کہ جمعہ کے دن انسان کو ادھر ادھر نہیں جانا پڑتا گھر میں رہتا ہے جمعہ پڑتا ہے تو گویا جمعہ کا دن گھر میں آ جاتا ہے جمعہ کا دن گویا کے اور مشہور کہا گیا عرفات کے دن کو اس لیے کہ حاجیوں کو سفر کر کے جانا پڑتا ہے عرفات کے اندر سمجھا نوز الحج کو تو معلوم ہوا کہ حاجی جاتے ہیں وہاں سمجھ رہے ہو جمعہ کا دن شاہد ہے گھر میں آتا ہے اور عرفات کا دن کیا ہے مشہور ہے کہ لوگ جاتے ہیں وہ شاہد ہوں وہ مشہور ہے اور قسم ہے شاہد کی اور یعنی جمعہ کے دن کی اور قسم ہے مشہود یعنی عرفے کے دن کی یہ علماء نے مانا کیا ہے یہ مانا بالکل درست ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہم یہ توجہ نہیں لے رہے <clears throat> ہمارے یہاں دوسری توجہ ہے اب کرو مانا قسم ہے شاہد کی اور قسم ہے مشہود کی مشہود سے مراد وہ مباہد وہ مبہد مومن مسلمان جن کو کافر عذاب دیتے ہیں کیا دیتے ہیں اور شاہد سے مراد خود وہ کافر ہیں جو عذاب دینے والے ہیں اور جس طرح لوگ مارتے ہیں ان بیچاروں کو اور عذاب دیتے ہیں تو وہ اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں تو وہ کافر شاہد ہیں اور وہ مسلمان اور وہ مباحد کیا ہیں مشہود ہے حاضر کیے ہوئے کہ کافر ان کے اوپر بیٹھ کر دیکھتے رہتے ہیں اور ان کو عذاب دیتے رہتے ہیں کچھ سمجھ آیا ہے ہاں کرو اب مانا اس طرح کے جواب قسم مقدم نکالیں گے اور قسم ہے شاہد کی وہ ان کافروں کی جو عذاب کے وقت اوپر بیٹھے ہوتے ہیں وہ مشہود اور قسم ہے مشہود یعنی ان ایمان والوں کی جن بیچاروں کو عذاب دیا گیا ہے جواب قسم کزال کا نج دل کافری کزال کا نج دل کافری ہم بھی اسی طرح کافروں کو جگا دیں گے چامت کے دن قیامت کے دن کافر جو ہیں وہ مشہود ہوں گے پڑے ہوں گے جہنم کے اندر اور مومن وہ کیا ہوں گے شاہد ہوں گے سمجھ رہے ہو اصحاب الاخدود اب حضرت یہ شاہد مشہود کے متعلق ہے یہ ایک واقعہ سن لو اس سے مسلم شریف میں حدیث آتی ہے کہ ایک بادشاہ تھا مشرق بت پرست اور اس نے ایک جادوگر کاہن اپنے پاس رکھا ہوا تھا اس نے بادشاہ کو کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے کوئی نوجوان لڑکا دو جو سمجھدار ذہین ہوئے تاکہ میں اپنے علم اس کو منتقل کروں چنانچہ بادشاہ نے ایک لڑکا معین کیا وہ اس کے پاس جانے لگا لیکن راستے میں ایک راہب کی جھونپڑی بھی آتی تھی راستے میں راہب کی جھونپڑی آتی تھی علیہ السلام کا دین اس وقت سچا مذہب تھا وہ راہب جو تھا وہ پیر سمجھا وہ جو تھا وہ علیہ السلام کے مذہب پر تھا یعنی وہ مبحد تھا تو وہ لڑکا جو ہے وہ اس کے پاس بیٹھنے لگ گیا آتا جاتا تھا جادوگر کے پاس بھی اور راستے میں جاتا تو پہلے اس کے پاس بیٹھتا ہوتے ہوتے اس نے راہب کا مذہب قبول کر لیا اچھا ایک دن جو وہ جا رہا تھا تو آگے دیکھے تو راستے پر لوگ جمع ہیں کافی سارے اس نے پوچھا بھی کیا بات ان کا شیر آگے راستے پر بیٹھا ہوا ہے جو گزرنے نہیں دیتا اس لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ پاک سے کہا کہ یا اللہ اگر راہب کا مذہب سچا ہے تو اس پتھر سے یہ شیر مر جائے اور اگر کاہن کا جادوگر کا مذہب سچا ہے تو نہ مرے چنا چوک نے جو پتھر بسم اللہ اعظم پڑھ کر مارا وہ شیر مر گیا شیر مر گیا تو لوگوں کے اندر بڑا شور مچ گیا کہ لڑکے نے پتھر مارا شیر کو مار دیا اچھا جی اللہ تبارک و تعالی نے مہربانی فرمائی کہ لوگ اس لڑکے کے پاس آنے لگے لڑکا ان کو کہتا پہلے تم مبحد ہو سمجھا جی اس طرح اس کے مریض بننے لگے پھر بیماری والے لوگ آتے ایک نابینا تھا وہ آ گیا اس نے کہا مجھے تو تندرست کر دے اس نے بسم اللہ اللہ پڑھ کر ہاتھ پھیرا تو وہ نابینا تندرست ہو گیا سمجھا پھر تو اور بھی شور پت کیا لوگ دھرا دھر آنے لگے لڑکے کی عادت تھی جو بھی آتا کہتا پہلے مباحث بنو سمجھا شرک چھوڑو اس طرح اس کی جماعت بڑھنے لگی بادشاہ کو پتہ چلا بادشاہ نے اس نابینے کو بلوا لیا اور اس راہب کو بھی پکڑوا لیا اور اس لڑکے کو بھی پکڑوا لیا تینوں تینوں کو پکڑوا لیا تو وہ اپنا جو راہب تھا راہب کو اور چنا ہے اپنا وہ جو اندھا تھا اس کو تو قتل کروا دیا یہ جو لڑکا تھا اس کے ساتھ آدمی بھیجے کہ جاؤ اس کو تم قتل کرو پہاڑ سے نیچے گراؤ وہ لے گئے وہ بندے مر گئے اور لڑکا صحیح تھا حلوا بسا پھر اس کے بعد اس کو بھیجا اور آدمی بھیجے کہ جاؤ اس کو دریا میں غرق کراؤ وہ گئے اللہ پاک نے اس کو بچا لیا وہ سارے غرق ہو گئے لڑکا پھر واپس آ گیا آخر لڑکے نے کہا بادشاہ کو اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مجھے تیر مار میں مر جاؤں گا چنانچہ بادشاہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو تیر مارا لڑکا مر گیا بس لڑکے کے مرنے کی دیر تھی پھر تو لوگ دھڑا دھڑ جو ہے وہ اسلام قبول کرنے لگے وہ اویس علیہ السلام کا مظہر اب پریشان ہوئے انہوں نے یہ تجویز کی کہ خندہ کے کھدوائی گڑھے بڑے چوڑے چوڑے اور گہرے گڑھے اور ان کے اندر آگ جلائی زبردست پھر انسانوں کو لوگوں کو کہتے کہ وہ مذہب چھوڑو ورنہ تمہیں اس میں ڈالتے ہیں چنانچہ بندوں کو اس کے اندر ڈالتے گئے بندے جلتے گئے سمجھا نا سی اور یہ اوپر بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہتے ہیں آخر ایک عورت تھی وہ بھی مبحد بن گئی عیسا علیہ السلام کا مذہب اس نے قبول کر لیا <clears throat> مبحد بن گئی سبحان اللہ اس کا چھوٹا بچہ تھا شیر خار انہوں نے اس عورت کو بلایا کہ تو واپس ہمارے مذہب میں آتی ہے تو ٹھیک ورنہ تیرا بچے کو ہم آگ میں ڈالتے ہیں اس عورت نے کہا ڈال دو میرے بچے کو آگ میں میں واپس نہیں جاتی بہت پرسی گندہ چنانچہ انہوں نے اس کے بچے کو چھین کر آگ میں ڈال دیا آگ میں جب ڈالا تو قریب تھا کہ عورت جو ہے اس کا دل جو ہے وہ بدلے اندر سے آواز آئی بچے نے آواز لگائی اندر آ مادر کے من ایجا خوشم گرچہ در ظاہر میاں نے آتشام ماں کو کہنے لگا کہ اے میری ماں تو بھی اس آگ کے اندر کود جا یہ بظاہر آ گئے حقیقت یہ جنت ہے چنانچہ عورت نے بھی چھلانگ لگا دی اس آگ کے اندر سمجھا سی تو یہ واقعہ ہوا اس واقعے کے متعلق یہ آیات آئی ہے اب پڑھو مانا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ہر دور کے اندر قربانی دینے والے دیتے رہے جان کی قربانی دیتے رہے مال کی قربانی دیتے رہے تو اللہ <clears throat> واقعی یہ عاشق معشوق کا مسئلہ ہے ایسے ہے نہیں وہ ابھی پڑا ہے نا جی انسان عاشق ہے خدا ہاں جی جان کو قربان کر رہے ہیں بس اور کیا ہو گئے جان قربان کر رہے ہیں تو بس اور کیا ہو گئے کرو مانا کوتےلا اصحاب الخدود لانت کیے گئے اصحاب الخدود سمجھا گڑھوں والے گڑھوں والے جو ہیں ان پر خدا کی لانت وہ قتل کیے جائیں تباہ کیے جائیں انارے یعنی آگ ذات الوقود جو صاحب تھی ایندھن کی ایندھن والی آگ ادھم علیہ جبکہ وہ لوگ اوپر اس آگ کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے وہ بیٹھ کر تماشا دیکھتے تھے وہ ہم علامہ فالون علت لانت اور فنگ دلی کی علت ہے اللہ فرماتے ہیں کہ فنگ دل بےمان کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ بندے جل رہے ہیں لیکن ان کو ذرا بھی پرواہ نہیں ہے اور وہ لوگ اوپر اس ظلم و ستم کے جو کر رہے ہیں سات ایمان والوں کے شہود ان حاضر ہونے والے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کو ترس نہیں آتا بم آپ سباب ظلم عقید تو ہی دیا سباب ظلم عقید تو اور کوئی ان میں عیب نہیں تھا اور نہیں عیب دیکھا انہوں نے ان مومنین کے اندر اللہ ان باللہ مگر یہ کہ ایمان لائے وہ اللہ پاک پر جو غالب ہے تعریفیں کیا ہوا اللہ لہو اب تصرف کامل کا بیان ہے اللہ پاک کا ترقی ہے مقبل سے وہ ذات پاک جس کے لیے بات چاہیے آسمانوں اور زمینوں کی کل شہن علم کامل کا بیان اور اللہ پاک اوپر ہر چیز کے شہید ان گواہ فاطانو بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایزا اور تکلیفیں دی ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو اس کے بعد نہیں توبہ کی انہوں نے فلاں سمر اولا کیا لکھا ہے بس واسطے ان کے عذاب ہوگا جہنم کا سمر دوم اور واسطے ان کے بالکل بالخصوص عذاب ہوگا آگ کا آگ کا عذاب ہوگا سمجھ رہے ہو اشکال ہے کہ عذاب آزاد جہنم کیوں کہا گیا کہ جہنم کا عذاب ہوگا اور پھر آپ کا حالانکہ جہنم کا جب ذکر آیا تو آپ کا ذکر تو خود بخود آ گیا جواب جواب یہ کہ جہنم کے اندر صرف آپ کا عذاب تھوڑا ہے جہنم کے اندر اور بھی تو مختلف عذاب ہیں اس لیے پہلے جو جہنم کا لفظ فرمایا تو اس سے آگ نہیں سمجھی گئی اس لیے سراہتن آگ کا ذکر کیا سانپ بچھو سردی وغیرہ اور بھی تو عذاب ہوں گے نا سے ان کے عذاب ہوگا جہنم کا نیچے لکھا ہے جن میں سانپ بچھو توپ حمیم غصاق زنجیریں لیکن سب سے بڑا ہوا آگ ہے سب سے بڑا ہوا پر ہے ہاشیا اوپر جو لکھا ہے نمبر ایک اس پر دیکھو پھر دیکھو جن میں سانپ بچھو توپ حمیم غساق زنجیریں لیکن سب سے بڑا ہوا اور واسطے ان کے بالخصوص آگ آزاد ہوگا آپ کا بشارت آ گئی بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا کی در درست کیا وہ عملیہ اور عمل کرتے رہے اچھے لہم سمرے تکمیل سمرے تکمیل کا نتیجہ کیا ہے <clears throat> واسطے ان کے باغات ہوں گے بہتی ہوں گی نیچے ان کے نہریں الفوز القبیر فضیلت جنت ہے فضیلت جنت یہی ہے کامیابی بڑی اللہ مجالنا ان بخش رب کل شدید بے شک پکڑ تیرے رب کی البتہ بڑی سخت ہے رب کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے جو بدے ہو صفات جمالیہ صفات جمالیہ ہے جمالی صفات کا ذکر ہے جس میں رحمت کا ہوتا ہے ذکر بے شک وہ اللہ پاک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے وہ جو عید اور دوبارہ پیدا کرے گا اور کب قیامت میں یادہ کرے گا قیامت کے اندر بحبل غفور ہو اور وہ بہت بخشنے والا ہے بلا توبہ اور با توبہ بلا توبہ اور با توبہ سمجھا تھی البدود و محبت کرنے والا ہے نیکوں سے تھے سے محبت کرنے والا ہے ذل عرش المجید ہو صفات جلا لیا گیا صاحب ہے عرش کا المجید و بڑی شان والا ہے المجید و بڑی شان والا ہے فعال معذورید کر چھوڑنے والا ہے اس کام کو جس کا ارادہ کرتا ہے جو بھی اس کا ارادہ ہوتا ہے فوراً کام کر دیتا ہے بس حل عطا کا حدیث الجنود ہے اب پھر شاید مشروب کے متعلق ہے فرماتے ہیں آیا آئی ہے تیرے پاس خبر لشکروں کی اور پہلے جو لشکر گزر گئے کون یعنی فرعون اور سمود کیا مانا یعنی شرف کیا اور تباہ ہوئے یعنی شرف کیا اور تباہ ہوئے بلینہ اب حضرت بل سے پہلے یہ لفظ مقدر ہے مقام شبو تو نہیں رہا لیکن مقام شبو تو نہیں رہا بات ہو گئی ہے واضح سمجھا نا تھی دلائل کے ذریعے تخلیفات کے ذریعے بات واضح ہو گئی ہے لیکن بلکہ یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ کافر جو اب موجود ہیں بیچ تقدیب کے ہیں جی عام آدم بیچ تقدیب کس کے قرآن کے بیچ تقدیب قرآن میں لگے ہوئے ہیں قرآن کو جٹلانے کے اندر لگے ہوئے ہیں اچھا تو اب چل کر تو ضرور سزا بھگتیں گے تو چونکہ ضرور سزا بھگتیں گے چونکہ ولہ ہوگی ورا مشہور اور اللہ پاک ان کے ارد گرد احاطہ کرنے والا ہے اللہ ان کو محیط ہے اللہ گھیرنے والا ہے اللہ کے گھیرے سے وہ باہر نہیں ہے سمجھا آگے چل کا ہے بل ہوگا سے پہلے اور ان کا جٹھلانا بھی حماقت ہے چونکہ اور ان کا جٹھلانا بھی حماقت ہے چونکہ بل ہوگا قرآن مجید بلکہ یہ تو قرآن ہے مجید بڑی شان والا سمجھا فی لوح محفوظ بیچ لوح محفوظ کے یعنی لوح محفوظ کے اندر ہے یہ قرآن ہے سمجھا اس لیے ان کا جکسانہ حماقت ہے بسم اللہ ایسے شواہد کے باوجود بھی اگر نہیں مانتے ایسے شواہد کے باوجود بھی اگر تو پھر عذاب آئے گا حضرت ان کو تھوڑی دیر مہلت دے دو عذاب آنے والا ہے او آخر میں ہل کافرین ہوں ان کو مہلت تو تھوڑی سی عذاب آنے والا ہے چنانچہ بدر کے اندر ان کے ستر جو بڑے ضدی تھے وہ مار دیے گئے سمجھ رہے ہو کرو مانا بس سمائے وقت یہ تخویف اخروی ہے ڈراوا ہے یہ تخویف ہے پہلے مانا پھر میں سمجھاتا ہوں انشاءاللہ قسم ہے آسمان کی وقت پارے اور رات کو طلوع ہونے والے ستارے کی اور رات کو طلوع ہونے والے ستارے کی وما کا مت پارک اور کس چیز نے بتلایا تجھے کہ کیا ہے تارک انج مسکا وہ ستارہ ہے روشن ستارہ ہے روشن ستارہ ہے ستارہ ہے روشن ان کلو علیہ حافظ یہ دعویٰ ہے کیا ہے جواب قسم ہے نہیں ہے کوئی نفس نہیں ہے مگر اوپر اس کے حافظ نگران ہے مگر اوپر اس کے چاہے ہر انسان پر قلعہ کا فرشتہ چاہے نگران ہے نہیں ہے کوئی نفس مگر اوپر اس کے چاہے طرف دیکھو سمجھ لو بات اتارک کا انجم ثاقب سے کوئی مخصوص ستارہ مراد نہیں بلکہ آپ رات کو دیکھو نا جی اب تو چاند ہوتا ہے چاند خر آتا تو دیر سے ہے کہ ستارے دو قسم ہیں کچھ چھوٹے ستارے اور کچھ بڑے ستارے سمجھا نا جی تو ہر بڑا ستارہ یہاں مراد ہے کوئی خاص ستارہ مراد اچھا اور بات قسم کو جواب قسم پر منتقل کر رہا ہوں کہ جس طرح ہم نیچے بیٹھے ہیں اور ستارہ ہمارے یوں لگتا ہے کہ ستارہ بس ہمیں تار کر کھڑا ہوا ہے فرمایا جس طرح ستارہ تمہارے اوپر کھڑا ہے اور تمہیں دیکھ رہا ہے اس طرح ہر انسان کے اوپر میرا ایک نگران ہے جو اس کی حفاظت کر رہا ہے سمجھ رہے ہو اور اس کو دیکھ رہا ہے سمجھا اس کے اعمال کو لکھ رہا ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے بات اب پھر منع کر لو بس سمائے تارے قسم ہے آسمان کی اور رات کو طلوع ہونے والے ستارے کی اور کس چیز نے بتلایا تجھے کہ کیا ہے تارک انجو صاف وہ تو ستارہ ہے روشن صاحب کا مانا روشن ستارہ ہے ان کلو نفس جواب قسم نہیں ہے کوئی نفس مگر اوپر اس کے نگران ہے تک پھلندور انسان ہو اب دلیل اقلیت برائے ثبوت اللہ فرماتے انسان دیکھ تو صحیح میں نے تجھے کس چیز سے پیدا کیا ہے پانی کا ایک بے قدر قطرہ ہے جس سے میں نے تجھے بنایا تجھے دیکھنے والا سننے والا سمجھنے والا انسان بنا دیا تو میں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا تجھے پھل جن الانسان انسان ہو رفا اتباع معاد رفا وہاں نہیں لکھا ہوا ہاں؟ لکھ لو یہ رفا ماد بچہ یہ دیکھے انسان کس چیز سے پیدا کیا گیا پیدا کیا گیا پانی اچھلنے والے سے مرد کا پانی جب نکلتا ہے تو اچھل کر نکلتا ہے نکلتا ہے وہ پانی درمیان پیٹھ اور سینے کے پیٹھ اور سینے سے نکلتا ہے مرد کا پانی پیٹھ سے عورت کا پانی سینے سے نکلتا ہے سمجھا سی نکلتا ہے درمیان پیٹھ اور سینے کے نہ ہو تو ثابت ہوا تو یہ نتیجہ ہے تو ثابت ہوا کہ بے شک وہ اللہ تبارک بتانا تعالیٰ اوپر دوبارہ پیدا کرنے اس انسان کے لپا دے البتہ پوری قدرت رکھنے والا ہے البتہ پوری قدرت رکھنے والا ہے اس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دوبارہ پیدا کرنے کا پوری قدرت رکھنے والا ہے یوم آئے رہا رجا ہے اللہ رجا ہی ہے نا رجا کا وقت ہے جس دن کے ظاہر کر دیے جائیں گے سارے راز سرائر اور بھید اور راز راز سے کیا مراد ہے عقائد باطلا و نجات عقائد باطلا اور انسان اپنے دل کے اندر جو راز رکھے ہوئے یعنی گندے عقیدے اور گندی نیتیں سمجھا غلط غلط نیتیں ان کو ظاہر کر دیا جائے گا فمال تک نہیں ہوگا واسطے اس انسان کے نہیں ہوگی مین قوت کوئی طاقت دفاع کرنے کی کوئی طاقت دفاع کرنے کی دفاع کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہوگی خود کو بلا نہ اور نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی نہ خود کو دفاع کرنے کی طاقت ہوگی نہ کوئی مددگار ہوگا بس فما ذات آئے قسم ہے آسمان کی جو صاحب ہے بارش کا رج کا مانا بارش کیونکہ بارش بار بار آتی ہے نا رجا بنا رجوع کرنا قسم ہے آسمان کی جو صاحب ہے بارش کا اور زمین جو صاحب ہے پھٹنے کی کہ آسمان سے بارش اترتی ہے زمین پھٹ جاتی ہے پانی اندر چلا جاتا ہے پھر نباتات اگاتی ہے پھٹتی ہے زمین سمجھا تھی پھٹتی ہے اور نباتات نکلتی ہیں اسی طرح تم بھی زمین میں چلے جاؤ گے مر جاؤ گے پھر دوبارہ زمین پھٹے گی اور تم نکلو گے وہاں سے اسی طرح لکھا ہے کزالے کا تخراجون امین القبور کزالے کا ٹخرا جن امین القبور اسی طرح نکالے جاؤ گے تم قبروں سے انہو لقول فصل بے شک یہ بات اور دوبارہ نکلنے والی بات یہ کوئی مسکری نہیں ہے بلکہ البتہ قول ہے فصل دو ٹوک بات ہے فیصل شدہ حاصل ان کا مانا فیصل شدہ طے شدہ یہ بات طے شدہ ہے دو ٹوک بات ہے اس میں کوئی شک و شہر ہے پیشن کی البتہ بات ہے فصل دو ٹوک فیصلہ شدہ بما ہوا بل اور نہیں ہے یہ بات کوئی ہنسی مذاق حاضر کا مانا ہنسی مذاق نہیں ہے بلکہ یہ بات ہے صحیح اب یہ شکوہ آ رہا ہے یہ تمام مضمون کے ساتھ ہے بے شک یہ کافر تدبیریں کرتے ہیں سمجھا دین حق کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں دین حق کے خلاف قیدن تدبیریں کرنا و عقید و قیدا اور میں بھی تدبیریں کرتا ہوں تدبیریں کرنا میں بھی تدبیریں کر رہا ہوں کون سی ناکامی و عقوبت کی ناکامی ہاں میں بھی ان کی ناکامی اور حکومت سزا کی تنظیم کر رہا ہوں میں تخلیف ہے مانا سبیر کا دے تافر ان کو یعنی سبیر کا امہل ہوں امہل سے پہلے زیادہ نہیں بلکہ زیادہ نہیں بلکہ ڈھیل دے دے تو ان کو روبے دن تھوڑے دن تھوڑے دن ان کو ڈھیل دے دے عقوبت ضرور آئے گی چل گئے عقوبت ضرور آئے گی قابلت موت یا بعد موت آئے گی ضرور عقوبت ان پر حضرت لا اقسم و بیجومل اجامہ سے لے کر بسم آئے کے آخر تک یہ مضمون کیا کا تھا کون سا مضمون تھا اب پھر مضمون توحید کا شروع ہو رہا ہے چونکہ یہ دو ہی بڑے مسئلے تھے میں نے پیچھے عرض کیا ہے جن کے وہ منکر تھے توحید اور قیامت سمجھا تھی تو قیامت کا مضمون کے بعد پھر آؤ جگہ توحید ہو رہا ہے لیکن توحید کا انکار یا قیامت کا انکار وہ کیوں کرتے تھے وہ انکار کرتے تھے جناب حب دنیا کی وجہ سے کس وجہ سے دنیا کی محبت ان کے دلوں کے اندر تھی دنیا کو سب کچھ سمجھتے تھے اس لیے آخرت کے اور توحید کے منکر بنے بیٹھے تھے اب نبیا علیہ السلامات اور تسلیمات کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے دنیا کو سب کچھ سمجھا کرتے تھے اس لیے اب ان صورتوں کے اندر مضمون توحید کا بھی چلے گا اور تبحید میں دنیا کا موضوع بھی چلے گا سمجھ رہے ہو توحید کا مضمون بھی اور تدہید میں دنیا کا مضمون بھی چلے گا یہ صورت اعلیٰ جو ہے سورت صورت اعلیٰ کیونکہ بطور مغدا ہے اس لیے اس کے اندر دونوں مضمون آ رہے ہیں توحید کا بھی اور تزہید کا بھی اس کے بعد کسی صورت میں توحید کسی میں تزہید کسی میں توحید کسی میں تزہید دو دو صورتیں کٹھے بھی تزہید کیا ہے کچھ سمجھ آیا ہے یہ تو میں نے رقط لگا دیا ہے آخر اب بات اور سنو کہ اس صورت کے اندر مضمون توحید کس طرح بیان کیا گیا ہے بات کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں کتنی طریقے ہوتے ہیں کتنے طریقے ہوتے ہیں بات کرنے کے کتنے طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان پہلے دلائل بیان کرتا ہے آخر میں ان دلائل کا نتیجہ اور اپنا مدعا بیان کرتا ہے پہلے کیا بیان کرتا ہے آخر میں پھر اس کا نتیجہ اور مدعا جس طرح اللہ نے سورہ توحا میں فرمایا ہے یہ کھول دو ہاں، اگر آواز صحیح رہے تو کھول دو سنو بات سورہ میں آیا ہے لہو ما فل سما بات وما فل ارض وما بین ہوما وما میری طرف دیکھو توجہ کرو آسمانوں زمینوں مابین بین اور ماتا تاثت کا مالک اور متصرف میں ہوں اور آگے فرمایا بہن تجہر بال قول بھائی اگر زور سے بولو تو میں جانتا ہوں آہستہ بولو تو میں اب نتیجہ ان دو باتوں کا چاہے اللہ لا الہ جب ہر چیز میں تصرف میں کرتا ہوں اور ہر چیز کو جاننے والا میں ہوں تو معبود بھی صرف یہ نتیجہ اور دعوی بعد میں ہے دلائل پہلے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پہلے دعوی پیش کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کے دلائل دیے جاتے ہیں پہلے دعوی اور نتیجہ بعد میں مثلا اللہ لا الہ الا هو الحی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یہ دعویٰ پہلے بیان کیا گیا آگے الحیو اس کی دلیل ہے القیوم اس کی چاہے لتا خد حسنت آخری یہ سارے اس کی چاہیں ہیں پہلے دعوی اور نتیجہ بعد میں اس کے اچھا یہاں بھی ایسے کیا گیا ہے پہلے دعویٰ اور نتیجہ پیش کیا گیا سب حسما رب کل اے او انسان اللہ کو اللہ رہا اللہ کے نام کو بھی پاک سمجھو کیوں وجہ چاہے دلیل چاہے دلیل یہ ہے کہ متصرف صرف وہی ہے اور اور عالم الغیب صرف وہی ہے اور بھی خالہ کا فص ولوی عدار ولوی اخرجل فجال ال احوا یہ اس کے تصرف کا ذکر ہے کس کا ذکر ہے کہ متصرف میں ہوں ان چیزوں کے اندر اور کوئی اچھا اگ آ رہا ہے اب ان جالم الجہرا رما یقفا اللہ تبارک مطالعہ زور اور مخفی کو دونوں باتوں کو جانتا ہے یعنی عالم الغیب میں ہوں اور بات سمجھ رہی ہے پہلے دعویٰ اور نتیجہ بیان کیا گیا دلائل بعد میں بیان کیے گئے مجھے شریکوں سے پاک سمجھو وجہ اور علت کیا ہے پہلی علت کے متصرف میں ہوں اور دوسری علت کے عالم الغیب میں ہوں اور لہذا سب رب کل اعلیٰ معبود بھی صرف میں ہوں مجھے شریکوں سے پاک سمجھو بات سمجھ ایک بات ختم ہو گئی اور بات شروع کر رہا ہوں سنو پھر ترجمے میں آسانی رہے گی اللہ فرماتے اے میرے پیغمبر علیہ سلاط وسلام آپ توحید سے تصرف بیان کرو کیا بیان کرو کہ متصرف صرف اللہ ہے اور جب آپ توحید سے تصرف بیان کرو گے تو میں آپ کو نعمت دوں گا کون سی نعمت دوں گا سنو پرے کا فلا تنسا میں آپ کو قرآن یاد کرا دوں گا توحید سے تصرف بیان کرو گے تو میں آپ کو انعام دوں گا کون سا انعام کہ میں آپ کو قرآن یاد کرا دوں گا آپ کو نہیں بھولے گا قرآن آگے چلو فرمایا ان نہ عالم الہرا بما یقفا اے میرے پیغمبر علیہ السلام آپ یہ مسئلہ بیان کرو کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے جب یہ مسئلہ بیان کرو گے تو میں آپ کو انعام دوں گا انعام کون سا دوں گا بانو یس رو روکا لل ہم آپ کے لیے شریعت آسان کر دیں گے سمجھا دو دو مسئلے ہیں دو مسئلے بیان کرو گے تو انعام کتنی ملیں گے اب کرو مانا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب حسم رب کل آلہ یہ حضرت بمنزل سمرا اور نتیجہ ہے سمجھا نا صحیح یہ دعویٰ ہے جو پہلے بیان کیا گیا ہے موضوع سورت و بلکہ ہے بیان توحید و تزہید من دنیا دو موضوع ہیں پہلا موضوع توحید ہے دوسرا موضوع کیا ہے من دنیا ہے پاک پاکی بیان کر نام پاک اپنے رب کی وہ جو بلند و بالا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لفظ اسم جو ہے یہ زائد ہے لفظ اسم کیا ہے نہ پاکی بیان کر ہوں اپنے رب کے نام کی کیا مانا یعنی خود اپنے رب کی پاکی بیان کر سمجھ رہے ہو لفظ اسم کیا ہے لیکن قطان زائد نہیں ہے اس کو زائد بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے سنو بات اللہ کا نام ہے مشکل کشا کیا نام ہے اے میرے پیغمبر علیہ السلام میرے اس نام کی تو پاکی بیان کر یعنی لوگوں کو بیان کر کے مشکل کشا والا نام صرف اللہ کا ہے اور کسی کا نہیں ہے سمجھ رہے ہو اللہ کا نام ہے عالم الغیب کیا نام ہے اے میرے پیغمبر میرے اس نام کی پاکی بیان کر یعنی تو لوگوں کو بیان کر کے عالم الغیب والا نام شرکت سے پاک ہے صرف اللہ کا نام ہے اور کسی کا نام اور سن رہے ہو ناموں سے مراد صفاتی نام ہے کون سے نام ہے لہ العثما یہ اچھے اچھے نام کس کے لیے ہیں اور جو غیروں کے نام رکھے ہیں علی مشکل کشا فلانا غوث آدم فلانا دستگیر فلانا حاجت روا اللہ نے فرمایا سمے تم ہوا ان تم و با حکما اللہ بہا بن سلطان یہ خالی نام ہے حقیقت کچھ بھی نہیں ہے جہاں بھی وہ اتفاقی نام مراد ہے یہ نام مشکل کشا عالم الغیب حاجت روا ان ناموں کی پاکی بیان کرو یعنی یہ کہو کہ یہ نام شرکت سے پاک ہے یہ نام صرف اللہ کو اب سمجھ آیا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے زید بنانے کی سب حسما رب کل پاکی بیان کر تم پاک اپنے رب کی وہ رب جو بلند و بالا ہے اللہ علی ذات اس کے نام کی بھی پاکی بیان کرو غیر اللہ پر اس کے نام کا اطلاق نہ بھی خالہ کا فصواب اللہ بھی قدر فہدا حضرت حاشیے پر مرات اربا تقوین لکھے ہوئے ہیں اور اپنا اوپر اوپر پہلا پہلا ہاشیا ہے مراتب اربا خالق تصویہ تقدیر اور اب سمجھ لو چار چار ہیں تقویم کے موجود کرنے کے کتنی مرتبے ہیں پہلا مرتبہ ہے خلق کہ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا دوسرا مرتبہ ہے تصویہ تصویہ کا مانا چاہے اللہ نے صحیح سالم آگاہ بنائے اور جس کام کے لیے پیدا کیا اس کام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت پیدا کر دی اور آزا کی چار ڈھال بناوٹ جو ہے وہ ساری اس کے مطابق بنائے میں سمجھاتا ہوں آگے اور تقدیر تقدیر یہ ہے کہ پہلے لکھ دیا کہ یہ کام کرے گا یہ کام کرے گا یہ کام کرے گا اور پھر آخر کے اندر ہدایت کہ جس کام کے لیے پیدا کیا اس کام کی دل کے اندر دائیا پیدا کر دیا خیال پیدا کر دیا سنو بات ایک آدمی کو والد سکول میں ڈالتا ہے کہاں ڈالتا ہے سکول میں ڈالتا ہے تو سکول پڑھے میرا لڑکا جب وہ عہدے دار بنے لیکن وہ لڑکا نہیں پڑھتا مار مار تھک جاتا ہے استاد بھی اور والد بھی سکول نہیں پڑھتا مدرسے میں داخل کرتے تو آٹھویں سال عالم دین بن جاتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ پیدا اس مقصد کے لیے ہوا ہے پیدا ہاں، اسی مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا اس لیے وہ دوسری طرف چل سکتا ہی نہیں اکثر ہے ایک آدمی کو اللہ نے ڈاکٹر بننے کے لیے پیدا کیا ہے اس کو دینی مدرسے میں ڈالو سکول میں ڈالو مارو تجویز کرو جو بھی ترغیب دو ترغیب دو وہ نہیں پڑھے گا نہیں پڑھے گا جب ڈاکٹری میں ڈالے گئے تو آٹھویں سال ڈاکٹر بن جائے سمجھ رہے ہو قدرتی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف بندوں کو مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا ہے پھر جس کام کے لیے پیدا کیا اسی کام کا دل میں دائیا پیدا کر دیا ہے اور اسی کام کا اس کام کو اس کے لیے آسان کر دیا ہے اور کام اس کو مشکل لگتے ہیں وہ کام اس کو آسان لگتا ہے نا دیا یہ ہدایت سے یہی مراد ہے یہ ہدایت فطریہ یا مراد ہے خیال کرنا او اح دینا میں عرض کرایا اب کرو مانا اللہ بھی خالہ کا اللہ بھی خالہ کا برچہ لکھا ہے دلیل عقلی لکھا ہے نہیں لکھا دلیل توحید اپنی اول سمجھا نا اب کرو مانا وہ ذات پاک جس نے پیدا فرمایا ہر شے کو پیدا فرمایا ہر شے کو یہ مرتبہ اولا آ گیا فسوا یہ مرتبہ دوم ہے پس راست اندام بنایا پس اور درست آگا والا بنایا رات اندام بنایا ولبی قدارا جو تیسرا درجہ آ گیا اور وہ ذات پاک جس نے اندازہ لگایا فہدہ چوتھا درجہ آ گیا بس رہنمائی کر دی رہنمائی کر دی اس کو اس کام کے لیے سمجھ رہے ہو اور وہ ذات پاک جس نے نکالا المرا گھاس سبز اور خوشنما گھاس ہدا کے اوپر یہ لفظ لکھا ہے ہدا کے اوپر یعنی تباہ میں تقاضا پیدا کر دیا یعنی تباہ میں طبیعت کے اندر اسی چیز کا تقاضا پیدا کر دیا کہ میں یہ کام کروں گا ولدی اخرج المرا اور وہ انسان جس نے وہ ذات پاک جس نے نکالا سبز اور خوش نما گھاس کو فجا لہو پس کر دیا اس کو خشک احوا کالے رنگ کا گھاس خشک ہوتا ہے تو کالا ہو جاتا ہے آپ نے شاید نہ دیکھا ہو گھاس کاٹ کر خشک کر کے رکھتے ہیں نا سال کے لیے پھر جو اٹھاتے اندر سے کالا ہوتا ہے جی زیادہ خشک ہوتا ہے تو کالا ہو جاتا ہے فجا نے بس کر دیا اس کو خشک آشوا کالے رنگ کا تو یہ اللہ کے تصرف کا بیان ہے متصرف کون ہے اللہ پاک ہے اے میرے پیغمبر علیہ السلام یہ توحید کی تصرف بیان فرماؤ جب آپ یہ بیان فرماؤ گے تو ہم آپ کو انعام دیں گے کیا دیں گے وہ انعام کیا ہے سن ہو کا کیا لکھا ہے سن ہو کا پر انعام اول کیا لکھا ہے انعام اول ان قریب پڑھا دیں گے ہم آپ کو یعنی یاد کرا دیں گے ہم آپ کو تک نہیں بھولو گے آپ اس کے کسی جز کو اس کے کسی کسی جز کو نہیں بھولو گے آپ ہاں اللہ ماشا اللہ ہاں مگر اتنا قدر جو چاہے گا اللہ کا جس قدر اللہ چاہے گا اس کا بھولا منسوخ جو منسوخ ہوگا وہ بھول جائے گا انہو یعلم الجہرا دعوی ثانی یعنی ہے دوسرا ہے دوسری لس ہے اللہ کو تو پاک سمجھو اللہ کے نام کو اس لیے کہ اللہ تبارک بتالا عالم الغیب ہے بے شک وہی اللہ جانتا ہے زور کی بات ہو اور وہ باتیں جو مخفی ہیں بنو جس سے کلل اب یہ انعام آ گیا اے میرے پیغمبر علیہ السلام آپ جب یہ مسئلہ بیان کرو گے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے اور تو ہم آپ کو انعام دیں گے کیا دیں گے انعام دیں گے ہم آپ کو اور آسان کر دیں گے ہم آپ کے لیے یسرا یسرا کو یعنی شریعت متحرہ کو شریعت متحرہ کو ہم آسان کر دیں گے کس طرح فہمن عملن تبلیغن جی۔ فاہمن عملن تبلیغن سمجھ بھی آسان سے آ جائے گی اور عمل بھی اس پر آسان ہو جائے گا اور اس کی تبلیغ بھی آسان ہو جائے گی فرضبیر اب حضرت یہ دو دعووں کے بیان کے بعد تسلی ہے پس نصیحت کرتے رہو آپ ان نفا ذکر اگر نفع دیوے نصیحت ہو اگر نصیحت نفع دیوے تو آپ نصیحت کرو اور نصیحت کا نفع دینا یقینی ہے نصیحت کا نفع دینا تو یقیناً آپ بھی تبلیغ فرماؤ لیکن ایک بات ذہن میں رہے سید کا رومنقشا عبارت اس سے پہلے اور یہ نہ سمجھیے کہ سب مان جائیں گے بلکہ اور یہ نہ سمجھیے کہ سب مان جائیں گے بلکہ بلکہ کون مانے گا ان قریب نصیحت حاصل کرے گا وہ انسان جو ڈرتا ہے خدا سے جو ڈرتا ہے اللہ سے جو ڈرتا ہے وہ مانے گا سمجھا نا جی؟ اور کوئی نہیں مان سکتا وہ جاتا ہے جنا بوہا تخویف اخروی ہے اور دور رہے گا اس نصیحت سے الشقا بڑا بد قسمت الشفا کا من بڑا بد قسمت جو ہوگا وہ اس سے دور رہے گا حضرت یہ محرومین کا بیان ہے یکشا مستفیدین کا بیان تھا اور یہ کس کا بیان ہے محرومین کا بیان ہے الشقا بربدسمت الوی یسل اللہ وہ انسان جو آخر کار داخل ہوگا آگ جہنم کو جہنم والی آگ مراد ہے جی القبرا جو بڑی ہے تم ملازم ہو تو پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ نہیں مرے گا وہ بیچ اس جہنم کے بے قبض روح ہے جی اس کی روح قبض کر دی جائے اس کو مار دیا جائے مرے گا بھی نہیں یا اور نہ آرام کی زندگی گزارے گا بلایا جی. کا کمانا اور نہ آرام کی زندگی گزارے گا نہ موت آئے گی نہ آرام کی زندگی ہوگی اس کی سمجھا اکرام کی زندگی بھی نہیں ہوگی قد افلاح سمرائے خشیا جی. تو لکھا ہے سمرائے خوشی تاکہ کامیاب ہو گیا نیچے لکھا دارائن میں کس میں دارائن میں کامیاب ہو گیا وہ انسان جو سزب کا پاک ہوا عقائد و اخلاق خبیصہ سے عقائد خبیصہ سے پاک ہو گیا اور یاد کیا اس نے نام پاک اپنے پروردگار کا فص اللہ بس اس نے نماز پڑھی سمجھا نماز سے مراد پانچ نمازیں اور باقی نوافل وغیرہ بھی سب داخل ہے بس نماز پڑھی اس نے بس فسلّہ تب جو ہے یہ مضمون توحید آ گیا کیا آ گیا اب اس کے بعد بل تو سرون الحیات دنیا سے اب دوسرا مضمون ہے تزہید من دنیا کا سمجھا فرماتے ہیں تو سرون الحیات دنیا فرماتے ہیں یہ دلائل یہ باتیں تمہیں مان لینی چاہیے تھی لیکن تم نہیں مانتے بلکہ تم پسند کرتے ہو زندگی دنیا کو حالانکہ آخرت بہتر ہے خیر بلکہ کا فن چلتا ہے اندر بار بار پڑھ رہے ہو تو اب کا اور زیادہ باقی رہنے والی ہے کمن مقدار کے اندر نہاگا دلیل نقلی برائے توحید سمجھا پہلے اکلی دلیل نا دو اب نقلی دلیل ہے بے شک یہ بات البتہ بیچ صحیح فون کے ہے پہلو کے پہلے صحیفوں کے اندر موجود ہے یعنی یہ مضمون صرف قرآن کا نہیں بلکہ جی، جی۔ یعنی یہ مضمون صرف قرآن کا نہیں بلکہ بے شک یہ مضمون البتہ بیچ صحیفوں پہلو کے ہے یعنی صحیف حضرت ابراہیم اور موسا علیہ مسلوات اور تسلیمات کے پیچھے سمجھایا ہوں سورہ کے اندر املم جو نبا دماسی صوفے موسا و ابراہیم اللہ وفا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سورہ غاشیہ جو ہے یہ سورہ اعلی کا تتمہ ہے کیا ہے تتمہ ہے اس کے اندر تخویف اخروی ہے سمجھ رہے ہو اس کا تتمہ ہے حل عطا کا حدیث الغاشیہ تخویف اخروی اے آئی ہے تیرے پاس بات غاشیا کی آفت جو ڈھانک لینے والی ہے آفت جو ڈھانک ڈھانک لینے والی ہے ہر چیز کو ڈھانک لے کوئی انسان کوئی چیز اس قیامت والی آفت سے باہر نہیں ہوگی آئیے تیرے پاس بات آفت ڈھانپ لینے والے کی کئی منہ ہوں گے اس دن خاصیت خوف زدہ خاشیہ کا مانا خوف زدہ ہوں گے سمجھا سی عاملت ناصبہ نمبر دو مجھے پہلی صفت ہے خاصیت عاملہ دوسری صفت ہے ناصبہ تیسری صفت ہے تسلا چوتھی سی ہے عامل محنت کرنے والے مصیبت جھیلنے والے نا فیبہ تھکے ہوئے نا فیبتہ اب میری طرف دیکھو عامل میرا نا صیبہ کے دو معنی ہیں کتنے معنی ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ آخرت میں جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا اللہ پاک ان کو مختلف قسم کے عذاب دیں گے مثلا پیچھے پڑا ہے اور ہے سعودہ سعودا کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ پہاڑ ہوگا اونچا اللہ اس کو کہے گا کہ چڑھ اور پھر اتار پھر چڑھ پھر اتار اسی طرح بعض لوگوں کو بڑے بڑے لمبے چوڑے زنجیروں میں باندھ دیا جائے گا ان کو حکم ہوگا کہ ان زنجیروں کو اٹھاؤ اپنے اوپر اور چلو سمجھا نا جی؟ اور جس طرح قید خانے کے اندر قیدیوں کو مختلف عذابوں میں مبتلا کیا جاتا ہے مختلف ان کو کام ذمے لگا دیے جاتے ہیں جہنم کے اندر بھی جہنمیوں کے ذمے کام ہوں گے تو سن رہے ہو کام ان کے دن میں ہوں گے وہ کام کرتے رہیں گے کام کر کر کے تھکیں گے اس لیے مانگ ہوگا ہاں میرا محنت کرنے والے مصیبتیں جھیلنے والے نا پہ بات تھکے ہوئے ہاں صحیح بتن کا مانا ایک توجہ یہ ہے دوسری توجہ دوسری توجی یہ ہے کہ دنیا کے اندر ان لوگوں نے نیکیاں کی ہیں نسلیں پڑھی ہیں نمازیں پڑھی ہیں زکاتیں دی ہیں حج کیے ہیں صدقے خیراتیں کیے ہیں کام کر کر کے تھک گئے لیکن آخرت کے اندر سوائے تھکاوٹ کی اور کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ مشرق کا کوئی عمل مقبول نہیں ہے کرو منا میرا تم محنت کرنے والے نہ تم تھکنے والے سوائے تھکاوٹ کی اور کچھ بھی نہیں ہے تفلا چوتھے تو ٹھیک صفت ہے یہ مکان کا بیان ہے داخل ہوں گے آگ کو حامیتن جو سوزاں ہے